کسی فضائل عمل وغیرہ میں تم سنتے رہتے ہو کہ بندہ لکھنوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں تم قسم راہ الدی یسما و ہی وہ بس و راہ الدی یکس بھی ویدا الدی یکت شدہ اور ایک روایت میں ولیشان رحل الدی یہ دقل الدی کے الفاظ یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس اس کی آنکھ بنتا بنتا ہوں ہوں جس جس سے سے وہ وہ دیکھتا ہے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ ایک روایت میں کہ اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس حدیث کو نقل کر کے جائے الحق صفحہ نمبر ایک سو انچاس میں لکھا ہے کہ جب جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک معمولی درجے کا انسان فنا فل جب ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و اس کے ہاتھ کا بن جاتے ہیں تو جب ایک معمولی درجے کا انسان اس طرح پھر ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے بالفاظ دیگر ان صفات کے ساتھ وہ حاضر ناظر ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تو اسے بہت بڑی ہے آپ کیوں حاضر ناظر نہیں ہو سکتے جواب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حدیثوں میں فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کو معنی حقیقی پر محمول کرنا یہ عقید حلول ہے یہ کیا ہے عقید حلول ہے اور عقید حلول کو جب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے تو پہلے اس پر کفر کا فتو لگایا ہے اور بعد میں اس عقیدے کو ذکر کیا ہے ان یہاں پر عقید حلول کا بیان ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کر کے آ گیا تو جس طرح یہاں پر اللہ نے عقیدے کو بعد میں بیان کیا لیکن پہلے لفت کا فرض دینہ نہ کہہ کر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو بعین ہی یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی اس کو معنی حقیقی پر محمول کرے گا تو یہ عقید حلول ہے اور عقید حلول جو ہے یہ کس کا ہے عیسائیوں کا ہے جس کو قرآن نے کفر کہا ہے اور ان روافظ کا ہے کہ جن کو حدودی روافظ کہا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ ان کی ذات میں اللہ نے حلول کیا ہوا ہے تو وہ بھی کافر ہیں اور حدودی روافظ وہ بھی کافر ہیں اور عیسائی بھی کافر ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے کہ لا ترونی کما اطرت ادمسی المسیح ابن مریم کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا اور آگے خود کہا کہ انا عبد اللہ و رسول بقول عبد ہو و رسول کا مقال تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہٰذا تم بھی مجھے اسی نام سے پکارو اور یہ حضور کا عقیدہ ایسا ہے کہ خود ہمارے جو عقائد کی کتابیں ہیں اس ان میں بھی اس کو کفری عقائد میں شمار کیا گیا ہے چورانچی سید سن شریف جرجانی کی جو مشہور کتاب ہے شرف المواقف شرح عقائد کی شرح ہے صفحہ نمبر سات سو انتیس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان عقائد میں سے جو کفریہ ہیں حضول فی بعض اشخاص الانس کہ بعض انسانوں کی ذات میں اللہ کے حلول کا عقیدہ یہ بھی ان کو عقائد میں سے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے علماء نے بیان کیا ہے آئمہ نے بیان کیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھ وغیرہ اس کے بدن کے جو بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوتے یہ ہے اس کا مطلب یہی مطلب اس کا بیان کیا ہے امام بحقی حقیق رحمہ اللہ نے کتاب الاسما صفحہ نمبر 345 میں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جد نمبر پانچ صفحہ 77 میں اور شاہ عبد العزیز دہلوی الوی رحم اللہ نے تفسیر عزیزی سورہ مجمل کی تفسیر میں صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر یہ تو ہو گیا اس دلیل کا جواب گیارہویں دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حفیظ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بلال کیا بات ہے میں نے تمہاری آواز جنت میں چلنے کی آہٹ میں نے تمہاری سنی ہے تو مطلب کیا ہے کہ تم جنت پہنچ گئے تھے تو اگر حضرت رضی اللہ عنہ جنت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حاضر ہونے کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے یہ خود ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے اندھا تو حاضر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کو کوئی اور حاضر کر دے تو بہرحال حاضر ناظر ناظر ہونے حاضر ہونے کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے تو جب بلال جنت میں حاضر ہیں تو وہ ناظر بھی ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر جنت میں حاضر ناظر ہو سکتے ہیں صرف نوافل کی پابندی کی وجہ سے کہ وہ وضو کے بعد دو تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ دیا کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آبد الناس ہیں تمام لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہیں آپ کو بطریق اولا حاضر ناظر ہونا چاہیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام ترمزی رحم اللہ کا رجحان یہ ہے جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو نو میں سنن ترمیزی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس کو پھر انہوں نے بعد میں بتلایا کہ میں نے اس طرح تمہاری آہٹ سنی دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتی مثالی ہو یہ کیا ہو یہ آواز جو ہے یہ صورت مثالی کی ہو اور صورت مثالی میں اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کسی کو سنائی دیتی ہے وہ اس کی مثال ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے اس کی مثال ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی ایک اس کا اس کا ایک ثبوت بھی موجود ہے اس کی ایک نظیر بھی موجود ہے صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ تین سو اکاسی میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب طرح کی آواز سنی تو ایک دم پریشان سے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو جہنم کے اوپر والے طبقے سے نیچے والے طبقے میں پھینکا گیا تھا آج ستر سال کے بعد جا کر یہ اپنی جگہ پر پڑا ہے یہ آواز اس کی ہے تو ابھی صورت مثالی اور صحابہ نے اس کو سنا تو اس طرح ہو سکتا ہے اور اگر بالفرض حضرت بزار رضی اللہ عنہ واقعتاً آسمانوں پر گئے تھے اور ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو پھر تو وہ ایک دفعہ حاضر ہو گئے تمہارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حاضر ناظر ہیں تو ایک دفعہ کے واقعے سے آپ ہمیشہ کے واقعات پر اور تسلسل پر کس طرح استضار کر سکتے ہو اور ایک جواب میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ اس سے حاضر ناظر ہونے پر استدلال ہو ہی نہیں سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضرت رضی اللہ عنہ کو تو خود پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں تھے ان کو تو خود پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں تھے ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ میں نے تیرے پیروں کی آواز جنت میں سنی تو ان کو تو پتہ نہیں وہ تو زمین میں ہیں اور اپنے گھر میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ مقام دکھایا گیا ہے تو یہ کیسا حاضر ناظر ہوا کہ اس کو خود پتہ ہی نہیں کہ میں حاضر ہوں اور ناظر ہوں تو جس کو خود پتہ ہی نہیں اور دوسرا اس کو بتلا رہا ہے تو یہ تو دلیل ہے اس کے حاضر ناظر نہ ہونے کی تو تم اس کو حاضر ناظر ہونے کی دلیل کس طرح بنا رہے اچھا نمبر بارہ ایک حدیث نقل کی ہے حدیث یہ نقل کی ہے کہ ایک فرشتہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا اور اس کو تمام مخلوق کے کان دیے گئے ہیں اور جو آدمی بھی مجھ پر ضرور پڑتا ہے وہ فرشتہ اس کو سنتا ہے یہ حدیث نقل کی ہے تین حدیثیں نقل کی ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے اس کا جواب یہ ہے تو اسے اصلاح کیا ہے کہ جب فرشتہ جو کہ مفضول ہے وہ ہر جگہ حاضر نہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شان بہت کم ہے تو جب وہ تمام مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں سن سکتے جو کہ آپ اس فرشتے سے افضل ہیں اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلسل تین راوی ضعیف ہیں کتنے ضعیف ہیں تین اس میں پہلا راوی جو ہے وہ اسماعیل ابن ابراہیم نام کا ہے تمیمی ابن نمیر کہتے ہیں کہ وہ بہت ضعیف ہے عادی ابن المدینی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے زہبی نے کہا کہ جمہور محدثین اس کی تضعیف پر متفق ہیں یہ حوالے تو میزان الاتدا جن نمبر ایک صفحہ ننانوے کے ہیں پھر حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین اس کی تجغیف کرتے ہیں جن میں خصوصیت سے امام بخاری امام ترمیزی امام مسلم امام نسائی امام ابو حاتم امام ابن المدینی امام دار قطنی امام حاکم امام ابن حبان قابل ذکر ہیں تہذیب جن نمبر ایک صفحہ دو سو اکاسی دوسرا راوی اس میں نعیم نام کا ہے علامہ ذہبی فرماتے ہیں میزان ہی میں جن نمبر تین صفحہ دو سو اکتالیس میں کہ بعض محدثین نے اس کی بھی تجریف کی ہے اور تقریباً یہی بات مجموع جن نمبر دس صفحہ ایک سو باسٹھ میں بھی ہے تیسرا راوی ابن حمیری ہے تیسرا راوی کون ہے ابن حمیری اس کے بارے میں ذہبی میزان العت نمبر دو صفحہ دو سو چھہتر میں فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہے یہ کیا ہے مجہول ہے یعنی اس کا سرا سے پتہ ہی نہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں لا تعبا حدیث کہ اس کی حدیث کی مطابعت ہوتی ہی نہیں یہ تفصیل امام بخاری والی جو ہے یہ الزوائد جد نمبر دس صفحہ ایک سو باسٹھ میں دوسری حدیث پر نقل کی ہے میں جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو جنت کی حور کو پتہ چلتا ہے جو اس کی مقدر میں ہوتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ قاتل قلعہ النہ کے یو شیکو انفا کی علینہ یہ حدیث اگر تمہیں یاد ہو تو مشکار میں تم نے پڑھی ہے کہ یہ تو تمہارے پاس مہمان ہے اسے لڑائی نہ کرو یہ ان قریب تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آ جائے گا تو جب جنت کی حور جو کہ انسانوں کی خادم ہے اور عام انسان کی خادم ہے اگر وہ اس طرح دنیا والوں کی آواز سن سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ انکل جی اس حدیث میں بھی دو راوی ضعیف ہیں کتنے راوی ضعیف ہیں ایک عبد الوہاب انضحاق ہیں ابو حاتم نے کہا کہ یہ جھوٹا تھا نسائی نے کہا کہ متروک ہے دار قدنی نے کہا کہ منکر ہے اور بخاری نے کہا کہ صاحب العجائب ہے میزان جن نمبر دو صفحہ ایک سو ساٹھ اور ابو داود نے کہا کہ وہ من گھڑت عدیث بنایا کرتا تھا بحقی اور عقیدی نے کہا کہ متروک تھا صادق ابن محمد نے کہا کہ اس کی اکثر حدیثیں محض جھوٹ ہیں ابن حبان نے کہا کہ اس سے احتجاج ہی درست نہیں حاکم اور ابو نعیم نے کہا کہ اس نے جعلی روایتیں بنائی تھیں یہ بحث ہے میزان میں جن نمبر دو صفحہ ایک سو ساٹھ اور تہذیب و تہذیب جن نمبر چھ صفحہ چار سو سینتالیس میں اس میں دوسرا راوی جو ہے وہ اسماعیل ابن عیاش ہے امام مسلم صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ اٹھارہ میں اور ترمیزی اپنی سنن جل نمبر دو صفحہ چونتیس میں کہتے ہیں کہ اسماعیل کی کوئی حدیث لکھنے کے قابل نہیں چاہے وہ معروف لوگوں سے روایت نقل کرے یا مجاہد سے نقل کرے یہ ہو گئی دوسری روایت تیسری روایت جو انہوں نے نقل کی ہے اور جس سے حاضر ناظر ہونے پر اثردار کیا ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اور بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو اللہ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے لہذا دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے تو میں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں اور ایسے دیکھتا ہوں جس طرح کہ انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے مواہب کے حوالے سے صفحہ ایک سو بہانوے اور زرقانی کے حوالے سے صفحہ نمبر دو سو چار اور جن نمبر سات اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے مجموع الزوائی جن نمبر آٹھ صفحہ دو سو ستاسی میں بھی ہے اور حضرت الاولیاء جن نمبر چھ صفحہ ایک سو ایک میں بھی ہے وہاں ابن عمر سے مروی ہے لیکن اس کی صنعت میں سعید ابن سنان رہا بھی ہے اس کا نام پہلے بھی آ چکا ہے جو نہایت ہی ضعیف ہے اور اس کو ضعیف کہنے کہا ہے مجموع مجموعی جن نمبر آٹھ صفحہ دو سو ستاسی میں اور کنز العماد جن نمبر چھ صفحہ پچانوے میں بھی اس کو کہا ہے کہ اس کی صنعت ضعیف ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت نقل کی ہے جلاء الافہام صفحہ تہتر اور انیس الجدید صفحہ دو سو بائیس کے حوالے سے مفتی احمد خان نے جا الحق صفحہ ایک سو ستانوے ستاون میں اس میں وہ کہتا ہے کہ سوموار یعنی پیر اور جمعہ کو میری وفات کے بعد تم مجھ پر ضرور شریف پڑھو کیوں اس لیے کہ فعنی عصم و صلاح بلا واسطہ میری وفات کے بعد اگر پیر اور جمعہ کو تم مجھ پر درود پڑھو گے تو میں اس کو براہ راست سنوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جی اس حدیث کی کوئی صنعت معلوم ہی نہیں یہ بے اصل اور بے صنعت روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اس کے علاوہ ایک اور روایت نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماء الصلاۃ اہل محبتی و عارف و رض علیہ صلاحت غیر یہ بھی جا الحق میں نقل کی ہے اور دلائل و خیرات کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کے درود کو تمہیں براہ راست سنتا ہوں اور جو محبت نہیں رکھتے تو ان کے کو یعنی فرشتہ کے واسطے سے مجھ پر پیش کی جاتی ہے اس کا جواب دی ہے کہ یہ بے اصل اور بے سند ہے اس کی سرے سے کوئی سند ہے ہی نہیں اچھا اس کے علاوہ بھی مزیدار مزیدار دلائل ہیں مثلا یہ کہ بعض اولیاء نے حالت سکر میں کچھ باتیں کہی ہیں جن کو یہ پروف کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ اولیاء بیچارے تو خود ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ حالت شکر میں جو باتیں ہماری نکلی ہیں ان پر عمل کرنا ہی حرام ہے تو پھر اس کو عقیدہ کا جز بنانا کیسے جائز ہوگا ایک اور مزیدار دلیل کہ ریڈیو وغیرہ کی آواز ہر جگہ سنی جا سکتی ہے ٹی وی پر انسان کو ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سے بھی گئی گزری ہے کہ آپ کو نہ ہر جگہ دیکھا جا سکے نہ سنا جا سکے یا آپ ہر جگہ ہر چیز کو نہ دیکھ سکیں اور نہ ہر جگہ جا سکیں تو کیا آپ ریڈیو وغیرہ سے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو ہمارے فیور کی دلیل ہے اس لیے کہ ریڈیو یا ٹی وی وغیرہ کی آواز جو جاتی ہے وہ ہوا کے واسطے سے جاتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی تک ہماری آواز فرشتے کے واسطے سے جاتی ہے وہاں بھی واسطہ ہے یہاں بھی واسطہ ہے نہ وہ بلا واسطہ ہے نہ یہ بلا واسطہ ہے تو لہٰذا اس کو اس پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقیدے کی بحث ہیں یہ کوئی فضائل کی بحث نہیں ہے کہ تم کوئی بھی گری پڑی چیز اٹھا کے حجت کے طور پر پیش کرو عقیدے کے لیے خبر متواتر چاہیے اجماع امت چاہیے یا قرآن کی آیت چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں چل ہی نہیں سکتی پھر آخر میں کہا ہے کہ بھئی تمہارے دو اکابر ہیں جن کی بنا پر تم دیوبندی بنے ہو ایک کا نام ہے مولانا نانوتوی اور ایک کا نام ہے مولانا گنگوئی اور ان دونوں کی عبارتوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی حاضر ناظر مانتے تھے مولانا ننوطی رحم اللہ کی عبارت پیش کی ہے النبی اولا من انفسهم کو بعد لحاظ من انفسهم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے کیونکہ اولا بمعنی اقرب کے ہیں تحذیر الناس صفحہ نمبر دس کی عبارت نقل کی ہے اور یہ عبارت نقل کے جا الحق صفحہ ایک سو اڑتالیس میں اور یا نفیر صفحہ دو سو نواسی میں تو اس کے جواب میں ہم مدبانہ عرض کریں گے کہ حضرت جی یہ عبارت تو مبہم ہے ہم آپ کو ان کی تفصیلی عبارت سناتے ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں فیوج قاسمیہ کتاب ہے صفحہ نمبر اڑتالیس جس میں ان کے خطوط ہیں تو ایک مرید کو وہ لکھتے ہیں مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں تو ہر دم ساتھ رہنے کی نفی ہو گئی حاضر کی اور ہر ہر دم آگاہ رہتے ہیں اس سے نفی ہو گئی کس کی علم یعنی غیب کی بھی نفی ہو گئی اور ناظر کی بھی نفی ہو گئی یہ خدا ہی کی شان ہے گاہ و بہ گاہ بطور خرق عادت بعض اکابر سے ایسے معاملات ظاہر ہوتے ہیں یعنی کبھی کبھار اگر کرامتن اس طرح ہو جائے جاہلوں کو یہ دھوکہ پڑا ہے تصور میں صورت کا خیال امر فضول ہے یعنی کہتے ہیں کہ جاہلوں کو یہ دھوکہ پڑا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ تصور میں صورت کا خیال امری فضول ہے جیسے کسی کی تذکرے کے وقت کسی کا خیال آتا ہے ایسا ہی تصور شیخ میں مگر تصور کرو تو اپنے کو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں اگر تصور شیخ کرنا بھی ہو تو اپنے آپ کو جہاں تم خود ہو وہاں اور شیخ جس جگہ رہتا ہے اس کو وہیں تصور کرو اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے کچھ فیض آتا ہے اللہ حسمت اچھا اس کے ساتھ کیا خیال رہے کہ شیخ کی طرف سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے روحانی فائدہ پہنچ رہا ہے آگے چونکہ کچھ وظائف دیے ہوں گے اللہ حسمت اور بسم اللہ کے تو اس کے بارے میں کہا کہ برائے چند موقوف رکھو ان وظائف کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر دو اور پھر آگے کہا اور اسلاط وسلام علیہ یا رسول اللہ بہت مختصر ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ سمجھنا چاہیے ورنہ اسلام کیا ہوگا کفر ہوگا ورنہ اسلام کیا ہوگا کفر ہوگا بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ پیغام تو فرشتے پہنچاتے ہیں یعنی یہ اگر میں اسلاط وسلام سلام علیہ کا کہوں گا بھی تو یہ کون پہنچائے گا اور اگر حاضر نہ سمجھو گے تو کیا ہو جائے گا یہ ہے ان کی عبارت اسی طرح مولانا گنگوہی رحم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے فتح و رشیدیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہتے ہیں کہ اور فخر عالم علیہ السلام کو مجسی موجود میں حاضر و ناظر جاننا بھی غیر ثابت ہے یعنی ثابت نہیں اور اگر وہ اعلام اللہ جانتا ہے یعنی اگر اللہ نے کبھی بتلا دیا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم امثال کے اعتبار سے یا لطیف غیبیہ کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے حاضر ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو شرک نہیں اتنی بار نقل کر دی پھر آگے حوالے دے دیے فتح و رشیدیہ کا جن نمبر ایک صفحہ اکانوے یا نفیت صفحہ دو سو نواسی کا یعنی کس نے مولو عمر نے حالانکہ کی اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر اعلام اللہ نہیں سمجھتا ویسے حاضر ناظر سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے اس کو حاضر کر لیا یہ ہے امن داری تو بات ہی ختم ہو گئی اس کی اچھا آخری دلیل یہ بحث تقریباً ختم ہو گئی آخری دلیل جو ہے وہ بڑی مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے اور شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو کیا نبی شیطان سے بھی کم ہے اور موت کے فرشتے سے بھی کم ہے عجیب اور اس کو تقریباً ان سب نے نقل کیا حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت اور مولانا عبدالسمین نبی انوار شاہدہ میں بہت لمبی چوڑی بحث نقل کی ہے مقیاس انفیت میں جات میں وغیرہ وغیرہ جو ان کی مشہور کتابیں ہیں تقریباً ان سب حضرات نے اس کو نقل کیا ہے اور پھر ساتھ یہ کہا کہ دو بندی کتنے گستاخ ہیں اس کو بھی خوب رہا ہے اور اچھا خاصا رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے کچھ آیتیں قرآن کی میں نے نقل کی ہیں ان شیاطین لیوحون کیا ہے ان شیاطین لیوحون الى الیا قرآن کی آیتیں اسی طرح وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ پھر آگے ہے وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفر اس طرح آگے ہے کلذی استہوت الشیاطین فی الارض خیران كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وغيره یہ میں نے صرف اتنی آیتیں نقل کی ہیں ورنہ تقریباً پندرہ سولہ آیتیں ہیں کہ جس میں شیاطین لفظ جمع کے ساتھ ذکر ہوا ہے تو ان آیتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کتنے ہیں بہت سارے ہیں اور پھر ہر شیطان کا الگ نام ہے مسلم جو وضو میں وسو سے ڈالتا ہے اس کا نام بلحان بتلایا ہے اس طرح ہر ہر جگہ کے شیطان اس کے الگ الگ نام بتلائے ہیں اور صحیح حدیث میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اصل شیطان ہے وہ تو اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور دوسرے شیاطین آ کر اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لیڈر ہے اور باقی اس کے وہ ذرا ہیں اور چیزے چمچے ہیں جو اس کا کام کرتے ہیں تو شیطان ایک نہیں ہے بہت سارے اسی طرح موت کا فرشتہ قادو یادو تو ان رسول اور دک یہ موت دینے کے لیے آئے تھے تو رسول کس کی جمع ہے رسول کی تو فرشتے کتنے ہوئے کئی ہو گئے موت کے فرشتے کئی ہو گئے اس طرح حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا حملۂ یہاں پر بھی رسلنا کا لفظ ہے تیسری بات ہے کہ حتی اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم یہاں پر بھی رسلنا کا لفظ ہے اسی طرح قالو اینما کن ادا آخری تو اب یہاں پر دیکھو کہ کتنی جگہ اللہ نے قرآن میں جمع کا لفظ استعمال کیا اس بات کو بتلانے کے لیے کہ فرشتہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہاں حضرت علیہ اسلام ان کا لیڈر ہے اور باقی فرشتے اس کی ماتاختی میں ہیں لیکن فرشتہ ایک نہیں پھر تم نے صحیح حدیثوں میں یہ بات بھی پڑھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جان ان کی روح رحمت کے فرشتے نکالتے ہیں اور جو نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کی روح نکالتے ہیں تو بے شمار حدیثوں میں بھی اس طرح کے واقعات نے پڑے ہوئے ہیں تو نہ موت کا فرشتہ ایک ہے اور نہ شیطان ایک ہے لیکن نبی کی فضیلت کو شیطان کا اور موت کے فرشتے کا محتاج بنانا یہ کون سا ادب ہے اور یہ کون سا عشق ہے یعنی آپ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو پروف کے طور پر پیش کرنا اس سے زیادہ بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اس میں تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ایک اور آیت پیش کی ہے کہتے ہیں کہ جی وضاحت الدین کہ یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے یعنی آپ ان کے پاس رہیے لہٰذا آپ حاضر نہ آسان سی بات ہے گپ شپ ہے اس کا جو شانی نزول صحیح مسلم صحیح مسلم جد نمبر دو صفحہ دو سو اکاسی معالم و تنزیل جو تفسیر ابن کثیر کے حاشیہ پر ہے اس کے جلد نمبر تین صفح تین سو چودہ اور تفسیر ابن کثیر جن نمبر دو صفحہ تین سو پندرہ اور روح المعانی جلد نمبر سات صفح ایک سو سینتیس وغیرہ وغیرہ ان میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کے شان نزول کی وہ خود اس سے اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ مشرقی مکہ کے سردار قسم کے لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن جو فقیر لوگ ہیں حضرت بلال حضرت عمار وغیرہ وغیرہ تو ان کو آپ اپنے پاس اٹھائیے تاکہ ہم بیٹھ جائیں تو اس موقع پر آپ نے چاہا کہ آیا سردار مسلمان ہو جائیں تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا تو آپ نے چاہا کہ میں ان کو اٹھا دوں تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ تو خاص ہے ان فقراء کے ساتھ یہ تو عمومی ہے ہی نہیں اس سے تو حاضر ناظر ہونے کی نفی ہوتی ہے نہ کہ اس کا اس بات ہوتا ہے اور آخر میں ایک بات جو وہ عموماً کرتے ہیں اور ہر کسی کے سامنے کرتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جی آپ رسول تھے یا رسول ہیں اگر رسول ہیں تو حاضر ناظر ہیں اور اگر رسول تھے تو حاضر ناظر نہیں تھے اب اگر کوئی کہے کہ رسول ہیں تو کہیں کہ دیکھ تم نے خود مان لیا کہ حاضر ناظر ہیں اور اگر کہے کہ رسول نہیں تو پھر حاضر ناظر نہیں یہ سمجھ میں آ گیا اس کا ایک جواب تو تحقیقی ہے اور ایک الزامی ہے تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ جی آپ رسول ہیں اس لیے تو حاضر ناظر نہیں ہیں بحیثیت بندے ہونے کے اور بحیثیت انسان ہونے کے تو آپ کا انتقال ہوا ہے بحیثیت بندہ اور انسان ہونے کے تو آپ کا انتقال ہوا ہے آپ عالم برزخ میں ہیں اس دنیا میں ہیں ہی نہیں ہاں جو آپ کا مشن ہے جو آپ کا مشن ہے جو آپ کی نبوت ہے جو آپ کی رسالت ہے وہ تا قیامت ہے اس لیے بحیثیت انسان ہونے کے آپ موجود نہیں ہیں اور بحیثیت رسول ہونے کے آپ کی رسالت موجود ہے تو آپ رسول ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کی رسالت موجود ہے اس اعتبار سے نہیں کہ آپ خود موجود ہیں یہ تو موٹی سی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تو مثلا آج کل کون یہاں کا پرائم منسٹر ہے گولڈن پراؤن ہاں، ڈیوڈ کیمرو ہاں وہی ہے بہرحال تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کون ہیں ڈیوڈ کیمرون تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے تو یہاں پر حاضر ناظر ہے یا اگر ہم کہیں کہ یہاں کی ملکہ کون ہے کوئین ہے تو کیا کوئین یہاں بیٹھی ہوئی ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی حکومت یہاں چل رہی ہے وہ خود یہاں پر نہیں ہے تو رسول ہونے سے اس جگہ حاضر ناظر ہونا لازم نہیں آتا جس طرح کہ کسی کو صدر یا وزیر اعظم کہنے سے یا چیف کہنے سے اس کا حاضر ناظر ہونا لازم نہیں آتا یہ ہیں ان کے تقریباً ضروری دلائل سبب ہیں